السلام علیکم کیسے ہیں آپ پچھلے لیکچر میں ہم نے پری پروسیسر کو دیکھا تھا ہم نے کافی ڈیٹیل سے میکروز کو ڈسکس کیا پھر ہم نے کنڈیشنل کمپائلیشن کی بات کی اور پری پروسیسر کے کچھ دوسرے ڈائریکٹرس کے اوپر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی آج کا لیکچر جہاں اس نالج کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم حاصل کیا تھا اس کو کسی حد تک پری ریکویزٹ سمجھے گا وہیں پہ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم بٹ وائز آپریٹرس کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ون تھرٹی ٹو میکروز اور ڈیفینیشنس اور کچھ اور چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بٹ وائز آپریٹرس اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں دو بہت اہم چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ٹائپس ہیں integers double float long integers اسی طرح سے کیریکٹرس ان کو اگر آپ کلاسیفائی کریں تو بیسکلی آپ انہیں دو کلاسفکیشن دے سکتے ہیں وہ دو کلاسیفیکیشن کیا ہیں ایک آپ جو کلاس آف ڈیٹا ٹائپس ہے وہ وہ ہیں جو ڈیسیمل نمبرز اسٹور کر سکتے ہیں اور ایک کلاس وہ ہے جو ڈیسیمل نمبرز اسٹور نہیں کر سکتی ایسی ڈیٹا ٹائپس جو ڈیسیمل نمبر نہیں کرتی فار ایگزامپل انٹیجر ہے کیریکٹر میں بھی آپ ڈیسیمل نمبر ڈیفینیٹلی اسٹور نہیں کر پاتے آپ ایک شارٹ انٹیجر لے لیں وہ بھی یا لانگ انٹیجر یہ سب انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس کہلاتی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ریم ہے سسٹم ریم یہ آرگنائز بھی ہوتی ہے بائٹس میں آپ کی جو منیمم یونٹ آف ایکسس ہے وہ بائٹ ہے منیمم یونٹ آف ایکسس سے کیا مراد ہے کہ آپ کا جو سی پی یو ہے آپ اپنے پروگرام میں آپ سی پی یو کو جو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں ایڈریس سے یہ بائٹ اٹھا کے لے آؤ یعنی ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جب ایڈریس ایک سے چینج ہوتا ہے when the address changes by number one تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بائٹ چینج ہوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بٹ چینج ہوئی یا دو بائٹ چینج ہوئی سو so, آپ کا منیمم کاؤنٹنگ یونٹ جو ہے ریم کا وہ بائٹ ہوتا ہے ہر بائٹ کے اندر آپ جانتے ہیں آٹھ بٹس ہوتی ہیں جو والی بٹ ون ہوتی ہے جس بٹ میں ون اسٹورڈ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹ سیٹ ہے جس میں زیرو اسٹور ہو ہم کہتے ہیں دس بٹ از ریسٹ بالکل اسی طرح سے ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ ہے کہ جی یہ بٹ آن ہے اور آف ہے چونکہ ہم بٹ وائز آپریٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں لہذا یہ چند ایک چیزیں امپورٹنٹ ہیں پہلا جو ہم آپریٹر ڈسکس کریں گے وہ شفٹ آپریٹرس ہیں ہم دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سائنڈ شارٹ انٹیجر بنایا ہوا ہے اے یہ ایک شارٹ انٹیجر ہے شارٹ انٹیجر جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو بائٹس لیتا ہے اس کو میں نے فگر ڈرا کیا ہے تو یہ ایک انٹیجر ہے اے اس کو اگر میں رائٹ شفٹ کروں یعنی اگر میں ایکسپریشن لکھوں A right shift one right shift shift operator آپ جانتے ہی ہوں گے بٹ وائز رائٹ شفٹ کو ہم ڈبل اینگل بریکٹس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے کہ اسکرین کے اوپر کیا گیا ہے سو آپ کہیں گے A bitwise shift by one جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا تمام کی تمام بٹس جو ہیں وہ بائی ون رائٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائیں گی بالکل اسی طرح سے بٹ وائز شفٹ لیفٹ بھی اویلیبل ہے اس سے تمام بٹس لیفٹ سائڈ جب میں کہتا ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کچھ بٹ نمبر زیرو میں تھا لیفٹ شفٹ ہونے پر وہ اب بٹ نمبر ون میں ہوگا جو پہلے بٹ نمبر ون میں تھا وہ بٹ نمبر ٹو میں ہوگا اسی طرح سے بٹ نمبر ٹو کے کانٹینٹس ون یا زیرو وہ اب بٹ نمبر تھری میں ہوں گے وہ سب کچھ ایک ایک پوزیشن اپنے آپ کو چینج کر لیں گے بائیں طرف اگر لیفٹ شفٹ ہے اور رائٹ right شفٹ ہے تو دائیں طرف اپنی پوزیشن چینج کر لیں گے یہاں پہ ایک ڈفرنس آتا ہے سائنڈ اور انسائنڈ نمبرز کا جب آپ لیفٹ شفٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے جس کو آپ لیفٹ شفٹ کر رہے ہیں تو جب آپ لیفٹ شفٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو رائٹ موسٹ بٹ ہوتی ہے وہ اٹھ کے اپنی سیکنڈ پوزیشن پہ چلے جاتی ہے سیکنڈ پوزیشن پہ جو پہلے بٹ تھی وہ اٹھ کے تھرڈ پوزیشن پہ چلی آتی ہے یہ تو ٹھیک ہے اچھا جو لیفٹ موسٹ بٹ ہوگی وہ ڈسٹرو کر دی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ جب رائٹ موسٹ بٹ اٹھ کے ایک پوزیشن بائیں طرف ہوئی فرسٹ پوزیشن سے اٹھ کے سیکنڈ پوزیشن پہ چلی گئی تو جو فرسٹ پوزیشن خالی ہو گئی ہے وہاں کیا ہوگا سو لیفٹ شفٹ میں شفٹ میں جو rightmost position bit position ہوگی وہاں پہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے لیکن معاملہ سائنڈ اور انسائنڈ کے کیس میں رائٹ شفٹ کے معاملے میں مختلف ہے ہم نے بات کی کہ جب آپ لیفٹ شفٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ جو رائٹ سائڈ پہ بٹ پوزیشنز فارغ ہو جاتی ہیں ایمٹی ہو جاتی ہیں وہ زیرو سے فل کر دی جاتی ہیں یہ لیفٹ شفٹ کا کیس ہے لیکن جب آپ رائٹ right شفٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو سچویشن ہیں تو اسکرین پہ دیکھیے ہم ویسے ہی ایک سائنڈ شارٹ انٹیجر لیتے ہیں اے ایک sign short integer short integer جو ہے وہ دو بائٹس پر مشتمل ہوتا ہے سولہ بٹس پر تو ہم نے یہ ویریبل لیا ہوا ہے اے اس کے اندر جو بٹ پیٹرن اس وقت موجود ہے جو بٹس اس کی موجود ہیں اس میں لیفٹ موسٹ بٹ ون ہے ایسیوم کریں کہ میں اس پرٹیکولر انٹیجر اے کو five positions right right side پہ شفٹ کرتا ہوں تو اگر اس کی لیفٹ موسٹ بٹ میں ون ہوگا تو جو نئی پانچ اسپیسیز بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ کریٹ ہوں گی ان سب میں ون ہی کاپی ہوگا اور اگر اس سائنڈ انٹیجر رائٹ شفٹ کرتے ہوئے لیفٹ موسٹ بٹ میں زیرو ہو تو رائٹ right شفٹ کرتے ہوئے جو بائیں طرف جگہ بچے گی یا نئی اسپیس پیدا ہوگی جو بٹس فارغ ہو جائیں گی ان میں زیرو کاپی ہوگا انسائنڈ انٹیجر کے کیس میں ایسا نہیں ہے انسائنڈ انٹیجر جب آپ رائٹ شفٹ کرتے ہیں تو لیفٹ پہ ان میں ہمیشہ زیرو فیڈ کیا جاتا ہے جو بٹس فارغ ہوتی ہیں لیفٹ سائڈ پہ وہ ہمیشہ زیرو ہی ایسیوم کرتی ہیں ایز دیئر ویلو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ابھی ہم نے پہلے انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس کی بات کی تھی تو جو آپ کے بٹ وائز شفٹ آپریٹر ہیں یہ صرف انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس کے لیے ہوتے ہیں آپ فلوٹنگ پوائنٹ ویریبلس کے اوپر شفٹ آپریٹر اپلائی نہیں کر سکتے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں چلتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے انسائنڈ انٹرجز لیے ہوئے ہیں تین اے بی اور سی اے میں ہم ایک ویلو اسائن کروا رہے ہیں ڈیسیمل اے بی اس کو آپ ڈیسیمل میں 171 بھی لکھ دیتے تو ایگزیکٹلی exactly یہی بٹ پیٹرن جو ہم شو کر رہے ہیں وہی اس پرٹیکولر ویریبل میں آتا دوسرا ویریبل بی ہے اس میں ہم ڈیسیمل اسائن کر رہے ہیں سی ڈی ڈبل زیرو اگر یہ C D double zero zero X C D double zero کی بجائے آپ اگر fifty two thousand four hundred and eighty لکھ دیتے تو پھر بھی یہی بٹ پیٹرن آتا چلیے اگلے ایکسپریشن میں ہم لکھتے ہیں C is equal to A left shift left shift by eight bits plus B right shift by eight bits تو اس کا ریزلٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے جو آپ کا پہلا انٹیجر اے ہے اس کو جب ہم لیفٹ شفٹ کریں گے تو جو hexadecimal digit A B ہے وہ اٹھ کے آٹھ بٹس وہ بٹ پیٹرن اٹھ کے آٹھ بٹس لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے گا اور میں نے بتایا کہ لیفٹ لیفٹ شفٹ شفٹ میں میں ہمیشہ زیروز فیڈ کیے جاتے ہیں رائٹ right سائڈ پہ جو آپ کی نئی آٹھ اسپیسیز کریٹ ہوئی ہیں اسی طرح سے بی کو جب میں نے رائٹ شفٹ کیا بائی ایٹ بٹس تو چونکہ یہ انسائنڈ ہے تو انسائنڈ کے کیس میں رائٹ شفٹ کرتے ہوئے زیرو ہی لیفٹ سائڈ پہ فیڈ ان کیا جاتا ہے تو رائٹ شفٹ کرنے سے یہ جو bit pattern C D C D تھا یہ اٹھ کے آٹھ بٹ دائیں طرف چلا گیا تو اب یہ سی ڈی زیرو زیرو کی بجائے جسٹ سی ڈی ہو گیا ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ موسٹ جو آٹھ بٹس فارغ ہوئی تھی ان سب میں زیرو فیڈ ان کیا گیا ہے ہمارے اگلے جو بٹ وائز آپریٹرز ہیں وہ ہیں اینڈ اور اور ایکسکلوسو اور ان کے جو کریکٹ uh, یا ڈیٹیلڈ نام ہیں وہ ہیں bitwise and bitwise inclusive or اور بٹ وائز ایکسکلوسو آر ان کو میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں یہ تین آپریٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ بٹ وائز آپریٹر جو ہیں یہ صرف انٹیگرل آپرینٹس لیتے ہیں یعنی آپ جس طرح شفٹ تھا آپریٹرز تھے بالکل ویسے ہی and bitwise and bitwise inclusive اور بٹ وائز ایکسکلوسو اور میں انٹیگرل آپرینٹس ہی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا اینڈ آپریٹر ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں میں آپ کو ایک بہت جنرل پرپز ایگزامپل دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ جی آج بارش ہو رہی ہے اور آندھی چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور آندھی بھی چل رہی ہے یا کوئی اور جملہ لیتے ہیں کہ آج کلاس میں اسلم بھی آیا اور اکرم بھی آیا اب یہ صاحب جو یہ جملہ بول رہے ہیں وہ سچے کب تصور ہوں گے وہ سچے تبھی تصور ہوں گے جب اسلم اور اکرم دونوں کلاس میں آئے ہوں گے یعنی جو آپ کی اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے کہ Aslam was there in the class Akram was there in the class and Akram was there in the class so جو اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے یہ تب آپ ٹرو تصور کرتے ہیں جب دونوں باتیں صحیح ہوں اس کے اوپوزٹ اگر وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا اسلم کلاس میں آئے یا اکرم کلاس میں آئے اسلم کلاس میں آئے یا اکرم کلاس میں آئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کلاس میں آئے نہیں آپ بے شک وہ دونوں آ جائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک آئے تو یہ بات غلط تب ثابت ہوگی جب دونوں نہیں آئیں گے یہ اور کنڈیشن ہے یا کی کنڈیشن سو اور کنڈیشن جو ہے وہ فالس تب ہوتی ہے جب دونوں کنڈیشن فالس اس اسی کو ہم بٹ وائز آپریٹرز میں دیکھتے ہیں جب کوئی بٹ آن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرو ہے کہہ سکتے ہیں تو جب آپ دو بٹس کو اینڈ کرتے ہیں تو جس طرح اینڈ کنڈیشن کے کیس میں آپ کا ریزلٹ تبھی ٹرو آتا ہے جب دونوں چیزیں ٹرو ہوں تو جب دو بٹس کو اینڈ کرتے ہیں تو آنسر ون اسی صورت میں آتا ہے جب دونوں ون ہوں بالکل ویسے ہی آپ جب اور کرتے ہیں تو جب آپ دو بٹس کو اور کریں گے تو ریزلٹ زیرو صرف اس صورت میں آئے گا جب دونوں زیروز ہوں اور کے کیس میں دونوں میں سے کوئی بھی ون ہو گئی تو آپ کا فائنل ریزلٹ ون یا ٹرو ہوگا دونوں میں سے کوئی بھی چیز ٹرو ہوئی تو ریزلٹ ٹرو ہوگا ایکسکلوسو اور تھوڑا سا ڈفرینٹ آپریشن ہے اس کو ہم ذرا دیر میں دیکھتے ہیں ایگزامپل لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ سی لینگویج کی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ہم تین ویریبل کریٹ کر رہے ہیں انسائنڈ شارٹ کے اب انسائنڈ شارٹ ہے دو بائٹس لیتا ہے ہم تین ویریبل بنا رہے ہیں اے بی اور سی اے اور بی کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں values A B zero zero اور بی کو انیشلائز کر رہے ہیں انیشلا ویلو ہیمل اے بی سی ڈی اس کے بعد ہم پہلا ایکسپریشن دیکھتے ہیں C is equal to A bitwise and B اب بٹ وائز اینڈ آپریٹر یہ کرتا ہے کہ وہ اے اور بی کی تمام بٹس کو باری باری اینڈ کرتا ہے اور ریزلٹ میں بٹ صرف اسی وقت ون ہوتی ہے جب دونوں آپرینٹس کی کورسپونڈنگ بٹس ون ہو یعنی اے اور بی کی جو کورسپونڈنگ بٹس ہیں اس کی بٹ نمبر سیون اس کی بھی بٹ نمبر سیون اس کی بٹ نمبر سکس اس کی بی کی بھی بٹ نمبر سکس اگر یہ کورسپونڈنگ بٹس دونوں ون ہو تو پھر آنسر جو سی ہے ہمارا اس کی بٹ ون ہوگی سو آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سی میں A B zero zero answer آئے گا اگلی ایگزامپل میں ہم لکھتے ہیں C is equal to A bitwise inclusive or B اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے جو نارملی آپ بولتے ہیں سو so, جو bitwise or bitwise or operator ہے اس کا بہیویئر یہ ہے کہ ریزلٹ کی بیٹ ون ہوگی اگر اس کے آپرینٹ میں سے کوئی ون ہو جس طرح اور کا بہیویئر تھا یا کی جو کنڈیشن تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ٹرو تو فائنل ٹرو ہوگی سو so, ہوگا کیا آپ کا جو ویریبل سی ہے اس کی کوئی بھی بیٹ اس وقت آپ کی ون ہوگی جب اے اور بی میں سے کوئی بھی ون ہو اور وہ سی کی کورسپونڈنگ بٹ اس وقت زیرو ہوگی جب اے اور بی کی کورسپونڈنگ بٹس دونوں کی دونوں صفر ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ سی میں آئے گا وہ ہے decimal number A B C D تیسری example C is equal to A exclusive or B اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں ایکسکلوسو آر آپریٹر جو ہے وہ انکلوسو اور جیسا ہی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو آپ کا نارمل انکلوسو اور آپریٹر ہوتا ہے یہ ٹرو اور فالس کے کیس میں ٹرو ریٹرن کرے گا فالس اور ٹرو کے کیس میں ٹرو ریٹرن کرے گا ٹرو اینڈ ٹرو کے کیس میں بھی ٹرو ریٹرن کرے گا یہ فالس کب ریٹرن کرے گا آپ کی فائنل آنسر آپ کا فالس تبھی ہوگا جب دونوں اسٹیٹمنٹ دونوں کنڈیشن فالس ہوں گی تب ان کی اور کنڈیشن بھی فالس ہوگی جو آپ کا ایکسکلوسو اور ہوتا ہے اس میں آپ ایک چیز نکال دیتے ہیں جو آپ کا انکلوسو اور ہے اس میں جب دونوں ٹرو ہوں تو آبیسلی وہ ٹرو ہوتا ہے بس ایکسکلوسو اور اور اس میں یہ فرق ہے کہ ایکسکلوسو اور جب دونوں ٹرو ہوں تو اس وقت وہ فالس ہوتا ہے یعنی ایکسکلوسو اور کو اگر آپ اسٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب دونوں بٹس ڈفرینٹ ہوں یعنی ایک ٹرو ہو اور ایک فالس ہو تو ریزلٹ ٹرو ہوگا دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے سی از اکول ٹو اے ایکسکلوس اور بی تو وہ آپریشن جو میں نے ابھی ڈیفائن کیا ہر بٹ کے اوپر کورسپونڈنگ بٹس کے اوپر اے کی تمام بٹس اور بی کی تمام بٹس جو کورسپونڈنگ بٹس ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوگا تو جب دونوں بٹس اے اور بی کی کورسپونڈنگ بٹس جب ڈفرنٹ ہوں گی یعنی ایک ون ہو اور ایک زیرو ہو تو تب سی کی وہ بیٹ ون ہوگی تو آنسر کیا آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آنسر ہے جو سی میں اسٹور ہوگا hexadecimal zero zero C D Windows programming میں آپ کو نارملی کچھ ڈیٹا ٹائپس ملتی ہیں جیسے بائٹ ورڈ یو اینٹ یعنی انسائن اینٹ کا دوسرا نام ہے جو کہ سی لینگویج میں یا سی لینگویج میں جو اسٹینڈرڈ ہے جو کی ورڈز ہیں جو آپ کو وہاں نہیں ملتی یہ بنیادی طور پر یا تو ٹائپ ڈیفس ہیں یا ڈیفائنز ہیں تو آئیے ان کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں ونڈوز میں جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ٹائپ ڈیفس بہت اہم مقام کے حامل ہیں یہاں پہ ہم کچھ ٹائپ ڈیفس لکھ دیتے ہیں یہ ونڈوز ہی کی کسی ہیڈر فائل سے لیے گئے ہیں win def dot H as I remember جو پہلا ٹائپ ڈیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے typedef unsigned long D word جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اگر آپ نے ٹائپ ڈیف کو پڑھنا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ just forget about typedef keyword آپ ٹائپ ڈیف کے کی ورڈ کے بارے میں بالکل بھول جائیے اب انسائن لانگ ڈی ورڈ جو لکھا ہوا ہے تو ڈی ورڈ ایک انسائن لانگ ٹائپ کا ویریبل بن جائے گا لیکن جب ہم نے اس کے شروع میں ٹائپ ڈیف لگا دیا تو اب یہ ویریبل نہیں بنے گا بلکہ انسائن لانگ ٹائپ کا ایک دوسرا نام بن جائے گا یعنی اب ہم نے اگر انسائنڈ لانگ ٹائپ کے ویریبلس کریٹ کرنے ہوں گے تو وہاں پہ ہم ڈی ورڈ ٹائپ کے ویریبلس کریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم وہاں ڈی ورڈ لکھ سکتے ہیں انسائنڈ لانگ کی جگہ پہ ڈی ورڈ اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ لانگ جو ہے یہ فور بائٹس لیتا ہے ایک بائٹ آٹھ بٹس پر مشتمل ہوتی ہے دو بائٹس یا سولہ بٹس کو ورڈ کہتے ہیں اور چار بائٹس کو آپ ڈبل ورڈ کہتے ہیں کیونکہ اس میں دو ورڈ ہوتے ہیں ایک ورڈ سولہ بٹ کا اور دو ورڈز بتیس بٹ کے سو لانگ جو ہے وہ ڈبل ورڈ بھی کہلاتا ہے انسائن لانگ کو آپ ڈبل ورڈ کہتے ہیں بالکل اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کو ونڈوز میں بعض اوقات بلکہ بالعموم ونڈوز پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری ایسی ڈیٹا ٹائپس نظر آتی ہیں جو کہ آپ کو اسٹینڈرڈ سی لینگویج میں کہیں نہیں ملتی تو بنیادی طور پر ان میں سے بیشتر یا تو ٹائپ ڈیفس ہیں یا پری ڈیفائنز ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی شاید ذکر کر چکے ہیں اس کے بعد جو ٹائپ ڈیف ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹائپ ڈیف انٹ بول بول یا بولین ایسی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے جس میں آپ ون یا زیرو اسٹور کرتے ہیں یعنی آپ اس کو ٹرو اور فالس اسٹیٹ کی اسٹوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں ونڈوز میں یہ جو ٹائپ ڈیف ہے اس کے مطابق جب آپ بول ٹائپ کا کوئی ویریبل ڈیفائن کریں گے تو ایکچولی وہ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل بنے گا کیونکہ ٹائپ ڈیف انٹ بول کی اسٹیٹمنٹ میں بتا رہی ہے کہ انٹ یا انٹیجر کا دوسرا نام بولین ہے بول ہے بی او ایل تیسرا ٹائپ ڈیف بھی اتنا ہی ایزی ہے ٹائپ ڈیف انسائنڈ کی بائٹ انسائنڈ کیریکٹر کو آپ نے ایک دوسرا نام دے دیا بائٹ آپ نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کہ بہت ساری ایپلیکیشن میں جن میں آپ کیریکٹرس کو just as a stream of bytes consider کرتے ہیں جیسے اگر کوئی اسٹوڈینٹس نے پروگرامنگ کی بھی ہوگی ہارڈ ویئر لیول پہ سی فور ڈاس میں تو وہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کیریکٹر اریز وغیرہ جو ڈکلیئر کرتے رہے ہیں وہ انہیں آپ صرف بائٹس کی اسٹوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کیریکٹر اریز کو کی کوڈ ہی کے اسٹور کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال کریں یا ان میں نل ٹرمینیٹ اسٹرنگ اسٹور کریں سو so, انہیں ہم جس ٹیم آف بائٹس لیتے ہیں تو بیسکلی انسائنڈ کیریکٹر کو یہاں پہ ٹائپ ڈیف بائٹ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ whenever you need an unsigned character just go for a byte data type اس کے بعد ہے typedef unsigned short word unsigned short short integer وہ ہوتے ہیں جو دو بائٹس لیتے ہیں انٹیجر جو ہے جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں ونڈوز میں چار بائٹس کا ہوتا ہے سکس پلیٹ فارم کے اوپر جو آج کل ہم ون تھرٹی ٹو ہیں ڈاس uh, میں جب آپ سی میں پروگرامنگ کرتے تھے تو اٹ واز کامن کہ آپ کا انٹیجر دو بائٹس کا ہوتا تھا تو انٹیجر کا سائز تو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کی مشین کے اوپر لیکن شارٹ انٹیجر جو ہے سی لینگویج کی اسپیسیفکیشن یہ کہتی ہے کہ شارٹ انٹیجر کا سائز ہمیشہ دو بائٹس ہوگا سو انسائن شارٹ ایک ایسا شارٹ انٹیجر ہوگا جس میں سائن بٹ بھی اسٹور نہیں ہوگی یعنی اس میں تمام ان سائن نمبر زیرو سے آنورڈ جو اس کی میکسیمم رینج ہے وہاں تک اسٹور ہوں گے اور اس کی مینیپولیشن بالکل سمپل سکسٹین بٹس جیسی ہوگی آپ جب بھی اس کو مینیپولیٹ کریں گے اس پہ بٹ وائز آپریٹر اپلائی کریں گے رائٹ شفٹ لیفٹ شفٹ تو بڑا نیچرل بہیویئر ہوتا ہے یعنی بیٹ وائز اگر انسائنڈ ویریبلس uh, کو جب آپ بیٹ وائز شفٹ کرتے ہیں رائٹ right شفٹ کریں یا لیفٹ شفٹ کریں تو ان میں زیرو ہی پیڈ کیا جاتا ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو اب آپ جب ان سائنڈ شارٹ کو ورڈ کے نام سے ونڈوز uh, میں پکاریں گے تو اس کا بیسک کانسپٹ یہی ہے کہ آپ اب میموری کو ایز ورڈز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک array of unsign short integer بنانا ہوگا آپ سمپلی ورڈ لکھ سکتے ہیں کچھ نیسٹڈ ٹائپ ڈیفس ہم نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں ون تھرٹی ٹو میں یوز ہونے والے نیسٹڈ ٹائپ ڈیفس ہیں تو لہٰذا یہ ایسے ٹائپ ڈیفس ہیں جو کہ آلریڈی ڈیفائنڈ ٹائپ ڈیفس کے اوپر بیس کرتے ہیں میں نے ایک سیکوینس لکھ دیا یہاں پہ آپ دیکھیے یہاں پہ typedef character char C H A R capital C language کی جو اسٹینڈرڈ کیریکٹر ٹائپ ہے وہ تو آپ اسمال لیٹرز میں لکھتے ہیں C H A R small letters میں لکھتے ہیں تو یہاں پہ ونڈوز میں آپ کیپٹل میں سی ایچ اے آر بھی لکھ کے کیریکٹر ریز بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹائپ ڈیف کیا ہوا ہے رادر مائکروسافٹ نے جو اس کی لائبریریز ہیں اس میں ان کو ٹائپ ڈیف کیا ہوا ہے کیریکٹر کو دوسرا نام دیا ہوا ہے کیپٹل کیریکٹر والا تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں typedef C H A R star L P S T R چلے یہاں پہ پوائنٹر انوالو ہے تو اس کو اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹائپ ڈیف کو بھول جائیے تو اب کیریکٹر یا char star L P S T R L P S T R ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ویریبل بن جانا چاہیے تو اب ٹائپ ڈیف لگائیں گے تو L P S T R کوئی پوائنٹر ٹو کیریکٹر ویریبل نہیں بنے گا بلکہ pointer to character data type کا دوسرا نام بن جائے گا another name for this particular data type char star اب کیئر جو ہے یہ اٹ سیلف ایک ٹائپ ڈیف ہے جیسے آپ اوپر والی پہلی والی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں ہم نے لکھا ہے typedef const char star L P C S T R یہ بھی ونڈوز کی ون تھرٹی ٹو ہی کی ٹائپ ڈیف ہے یہ جو ٹائپ ڈیفینیشن ہم نے کی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ L P C S T R جو ہے یہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر تو ہے لیکن it's a constant pointer to character یعنی یہاں پہ ہم نے ایک اور موڈیفائر ایڈ کر دیا ہوا ہے کیئر سے پہلے سو so, یہاں پہ L P C S T R آپ دیکھ رہے ہیں L P stand for long pointer Windows میں تمام پوائنٹر ہم بات کر چکے ہیں کہ فار ہوتے ہیں یا نیئر اور فار کا کانسیپٹ نہیں ہے تمام پوائنٹر 32 بٹ کے ہوتے ہیں ان کو لانگ پوائنٹر کہتے ہیں تو ایل پی اس کے بعد سی ہے C stand for constant S T R stand for string چونکہ اسٹرنگ پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہوتے ہیں سی میں تو اس لیے جتنے پوائنٹرس ٹو کیریکٹرس ہیں ان کو ٹو اسٹرنگس بھی کہہ دیتے ہیں so L P C S T R will be pointer to const char so یہ ہمارا ایک اور نیسٹڈ ٹائپ ڈیف ہے جو چیز ہم نے ابھی دیکھی ہے یہ کنکیٹینیٹڈ یا نیسٹڈ ٹائپ ڈیفس کہلاتے ہیں جی اب ذرا بات کر لیں ٹائپ کاسٹنگ کے اوپر یہاں پہ اس کو میں نے الیبوریٹ کر دیا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا پریویس سی لینگویج کے ایکسپیرینس میں ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے ڈیفائن کیا ہے character C H C H ایک ویریبل بن گیا آف ٹائپ کیریکٹر یا سائنڈ کیریکٹر کیونکہ ہم نے یہاں پہ سائنڈ یا انسائنڈ نہیں لکھا تو یہ سائنڈ ہوگا اینی وے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کوڈ لکھا اور نیچے آپ نے لکھا ہے I is equal to C H اب آئی جو ہے یہ ایک انٹیجر ہے جیسے ہم نے اوپر اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہوگا سی ایچ ایک کیریکٹر ہے ایک بائٹ کا اور آئی ایک انٹیجر ہے چار بائٹس کا ون تھرٹی ٹو سسٹم کی بات ہو رہی ہے سو so, ایک بائٹ کا کیریکٹر اگر آپ چار بائٹ کے انٹیجر میں اسائن کر رہے ہیں تو اسپیس آپ کو کم نہیں پڑ سکتا سو so, سمپلی ایک بائٹ کا جو کیریکٹر ہے اس کو انٹیجر کی لوئسٹ بائٹ میں رکھ دیا جائے گا اور باقی تین بائٹس زیرو یا نل ہو جائیں گی یا ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سائن کے اوپر اس میں آل ونز بھی اسٹور ہو سکتے ہیں خیر پوائنٹ از کہ جب آپ ایک سی ایچ کو آئی میں اسائن کروائیں گے ایک کیریکٹر کو انٹیجر میں اسائن کروائیں گے تو ہوگا یہ کہ اس کی وہ ویلیو جو سی ایچ میں وہ ویلیو تھی جو بھی اس میں بائنری ویلیو اسٹورڈ تھی وہ اٹھ کے انٹیجر میں آ جائے گی کیونکہ انٹیجر کی رینج بڑی ہے تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے الٹا کام کیا ہوا ہے ہم نے لکھا ہوا ہے C H is equal to I چار بائٹ کے انٹیجر آئے اس کو ایک بائٹ کے کیریکٹر میں اسائن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نا integer is a big data type اس کی رینج کافی بڑی ہے as compared to your character so compiler آپ کو ایک وارننگ دے گا کمپائلر آپ کو وارننگ اس لیے دے گا کہ وہ چار بائٹس جو انٹیجر کی ہیں وہ کیریکٹر کی ایک بائٹ میں نہیں سما سکتی یعنی کمپائلر کو ان چار میں سے تین بائٹس ڈسکارڈ کرنا پڑیں گی تو اس لیے کمپائلر آپ کو وارننگ دے گا ٹائپ کاسٹنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اب ہم ذرا گریجولی اس کو لے کے چلتے ہیں دو ٹائپس ہوتی ہیں first is implicit type casting اور دوسرے کو ایکسپلسٹ ٹائپ کاسٹنگ کہتے ہیں ٹائپ کاسٹنگ کا دوسرا نام کوشن بھی ہے جی امپلسٹ ٹائپ کاسٹنگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک پروموشن اور دوسری ڈی موشن جب کمپائلر خود سے ایک چھوٹی ڈیٹا ٹائپ کو ایک بڑی ڈیٹا ٹائپ بناتا ہے تو اسے پروموشن کہتے ہیں اور جب کمپائلر خود سے کسی بڑی ڈیٹا ٹائپ کو چھوٹی ٹائپ میں کنورٹ کرے تو ڈی موشن کہتے ہیں تو واپس آتے ہیں اس ایگزامپل کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیے I is equal to C H جب لکھا تھا آپ نے تو آپ نے ایک بائٹ کے کیریکٹر کو چار بائٹ کے انٹیجر میں اسائن کیا کمپائلر نے یہ کام تو بہت ہنسی خوشی کر دیا کوئی پرابلم نہیں آیا کمپائلر نے ایک بائٹ کے کیریکٹر کو جب چار بائٹ کے انٹیجر میں اسائن کرنے کے لیے امپلسٹلی خود سے ٹائپ کاسٹ کیا ایک بائٹ کے انٹیجر کو ایک بائٹ کے کیریکٹر کو چار بائٹ کا انٹیجر بنایا تو اسے پروموشن کہتے ہیں لیکن جب آپ نے سی ایچ ٹو آئی لکھا تو آپ نے کمپائلر کو یہ انسٹرکشن دی کہ چار بائٹ کے انٹیجر کی ویلو اٹھا کے ایک بائٹ کے کیریکٹر میں اسائن کر دو تو یہ ذرا مشکل بات ہے اس میں ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے بلکہ ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ چار بائٹ کے انٹیجر میں تو آپ کو نارملی بہت بڑا انٹیجر سیو کر سکتے ہیں as compared to the character so compiler نے یہ اسائن کر تو دیا لیکن اس نے چار بائٹ کے انٹیجر میں سے تین بائٹ چاپ آف کر دی اس نے سمپلی ڈسکارڈ کر دی اڑا دی اور ایک بائٹ جو لوئسٹ بائٹ تھی وہ اٹھا کے سی ایچ میں اسائن کر دی کمپائلر نے یہ سب کچھ خود ہی کیا یہ ٹائپ کاسٹنگ وغیرہ امپلسٹلی خود ہی کی اسے ڈی موشن کہتے ہیں یعنی کمپائلر نے ایک بڑے سائز کے انٹیجر چار بائٹس کے انٹیجر کو ایک چھوٹے سائز کے کیریکٹر ون بائٹ کے کیریکٹر میں اسائن کیا یعنی بڑے سائز کے چار بائٹ کے انٹیجر کی ڈیٹا ٹائپ چینج کی اس نے ایک بائٹ کے کیریکٹر میں اور پھر اسائن کیا سو اسے ڈی موشن کہیں گے جی اب بات کرتے ہیں ایکسپلس کاسٹنگ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹائپ کاسٹ آپریٹر کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ٹائپ کاسٹ آپریٹر اور ٹائپ کاسٹ آپریٹر اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کوئی ڈیٹا ٹائپ پیرنتس میں لکھ دیتے ہیں اسے ٹائپ کاسٹ آپریٹر کہتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں C H is equal to I آپ نے پیرنتس میں ڈیٹا ٹائپ دی ہے کیریکٹر آئی سے پہلے اب سی ایچ میں آئی ہوگا لیکن آئی سے پہلے آپ نے جو character type cast operator provide کیا ہے اس سے یہ آپ انسٹرکٹ کر رہے ہیں کمپائلر کو کہ یہ جو انٹیجر ہے اس کو خود سے میں ایک بائٹ کا کیریکٹر بنانا چاہتا ہوں اور پھر سی ایچ میں اسائن کرنا چاہتا ہوں جب پروگرامر اس طرح سے بائی فورس چیزوں کو ٹائپ کاسٹ کرے ویریبلس کو ٹائپ کاسٹ کرے ٹائپ کاسٹ آپریٹر کے تھرو تو یہ ایکسپریس ٹائپ کاسٹنگ کہلاتی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ اگر C H is equal to I لکھا ہوا پہلے والے پروگرام میں تو وہاں پہ تو کمپائلر وارننگ دے گا لیکن اب ہم نے آئی سے پہلے کیریکٹر کا ٹائپ کاسٹ آپریٹر لگا دیا ہے C H is equal to char I لکھ دیا ہے تو اب کمپائلر وارننگ نہیں دے گا کیونکہ یہ پروگرامر کا اپنا ٹاسک ہے پروگرامر نوز کہ وہ کیا کر رہا ہے بنیادی طور پر بٹ وائز آپریٹرز جو ہم نے شفٹ آپریٹرز اور اس کے بعد اینڈ اور اور ایکسکلوسو اور آپریٹرز پڑھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کچھ important Win thirty two macros کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے یعنی کہ کچھ ایسے میکروز جو آپ بہت فریکوینٹلی ونڈوز پروگرامنگ میں ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ میں یوز کرتے ہیں ان کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں یہ ایگزامپلس جو ہیں یہ پراپرلی uh, uh, آپ کے لائبریری فائل سے جو آپ کی ہیڈر فائلس ہیں کمپائلر کے ساتھ جو آتی ہیں وہاں سے لی گئی ہیں تو آپ یہ پریکٹیکل ایگزامپلس آپ اپنے کمپائلر کے ساتھ آنے والی ہیڈر میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو پہلی ایگزامپل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈیفائن لو ورڈ ایل اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ ایل لو ورڈ نام کا ایک میکرو ہم نے بنایا ہے جو ایک پیرامیٹر لیتا ہے جس کا نام ہم نے یہاں پہ ایل لکھا ہوا ہے آپ اس میکرو کو جو بھی پاس کریں گے تو ایکچولی میکرو کی ایکسپینشن صرف اتنا کرتی ہے جو بھی ہم اس کو پیرامیٹر پاس کریں اس کو یہ ورڈ ٹائپ میں ٹائپ کاسٹ کر دیتی ہے سو so, یہ کرے گا کیا یہ جو بھی اس کو پیرامیٹر پاس ہوگا اس کو دو بائٹ کے انسائنڈ انٹیجر میں یا ورڈ میں ٹائپ کاسٹ کر دے گا سو لو ورڈ کو یوں کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بڑے انٹیگرل ویریبل کو فار ایگزامپل لانگ ہے اس کو ٹائپ کاسٹ کریں گے ایک انسائنڈ شارٹ میں اس میں سے دو بائٹس لیں گے سو so, ہمیشہ جب ٹائپ کاسٹنگ ہوتی ہے تو لوور بائٹس لی جاتی ہیں کمپائلر اوپر کی دو بائٹس اڑا دیتا ہے ڈسکارڈ کر دیتا ہے سو so, یہ سمپل ٹائپ کاسٹنگ سے آپ کو لو ورڈ حاصل لوور ورڈ جو اس کا وہ حاصل ہوتا ہے اور ہائر ٹو ورڈ اس کے ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے تو ہمارا جو لو ورڈ میکرو ہے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اسے کوئی لانگ انٹرجر پاس کریں گے اور یہ اس کی جو لوور ٹو بائٹس ہے یہ ہمیں ریٹرن کر دے گا کچھ اور میکروز بھی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ون تھرٹی ٹو میکروز میں ایک بہت اہم میکرو ہے define make word A B make word ایک میکرو ہے جو کہ دو پیرامیٹرز لیتا ہے اے اور بی اور یہ کرتا ہی ہے کہ ان دو پیرامیٹرز جو ہیں ان ایسیوم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دو پیرامیٹرز اے اور بی جو ہیں وہ دو بائٹس ہیں تو آپ دو بائٹس اس کو پاس کرتے ہیں دو انسائن کیریکٹر اس کو پاس کرتے ہیں یہ ان دونوں بائٹس کو اے اور بی کو ملا کے ایک ورڈ بنا دیتا ہے اور آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیسے کر رہا ہے یہ اے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی یہ دو ایکسپریشن کو اور کر رہا ہے تو وٹ از ڈوئنگ از کہ آپ کی جو فرسٹ پیرامیٹر اے ہے اس کو یہ بائٹ میں ٹائپ کاسٹ کر رہا ہے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میک ورڈ کو دو لانگ انٹیجرز پاس کر دیں تو ہوگا یہ کہ جو بھی آپ دو پیرامیٹر میکرو کو پاس کریں گے ان کی لوئسٹ بائٹس لے لے گا وہ دونوں پیرامیٹر کی سب سے لوئسٹ یہاں پہ یہ بائٹ اے اے لکھ رہا ہے کو پہلے ٹائپ کاسٹ کر رہا ہے یہ بائٹ میں اور ہم نے دیکھا تھا کہ بائٹ جو ہے بیسکلی انسائن کیریکٹر ہے سو so, یہاں سے اس نے اے کی لوور بائٹ لی لوئسٹ بائٹ لی اور اس کے بعد اس بائٹ کو ورڈ میں ٹائپ کاسٹ کیا یہ بھی اسپیسیفکلی ٹائپ کاسٹنگ ہو رہی ہے تو لوئسٹ بائٹ لینے کے بعد جب اس کو آپ ورڈ میں ٹائپ کاسٹ کریں گے تو کیا ہوگا سمپلی ایک, ایک اور بائٹ اس کے ساتھ لگا دی جائے گی جو ساری زیروز پر مشتمل ہوگی بی کا قصہ مختلف ہے تو اب جو بھی پیرامیٹر اس کو اس میکرو کو آپ بی کی جگہ پاس کریں گے یہ اس کی اس کو بائٹ میں کنورٹ کرے گا اس کی لوئسٹ بائٹ لے گا پھر اس بائٹ سے یہ ورڈ بنائے گا ورڈ یہ کیسے بنائے گا اس کے ساتھ ایک اور زیروز والی بائٹ لگا دے گا تو اس کے بعد یہ اس کے اوپر لیفٹ شفٹ آپریٹر اپلائی کرے گا اس کو آٹھ بٹس بائیں طرف شفٹ کرے گا یعنی آپ نے ایک بائٹ اس میکرو کو دی فار دا پیرامیٹر بی وہ بائٹ اس کو ورڈ بنایا گیا اور پھر لیفٹ شفٹ کر دیا گیا آٹھ بٹس اس سے کیا ہوا وہ بائٹ اٹھ کے اس ورڈ کے ہائی بائٹ میں چلی گئی اب جو پہلا ایکسپریشن ہے اس میں اے جو ہے وہ لوور بائٹ میں ہے اور یہاں دوسرے ایکسپریشن میں بی جو ہے وہ ہائی بائٹ میں ہے جب ان کا بٹ وائز اور لیا جائے گا تو کیا ہوگا بی ہائی بائٹ میں اور اے لو بائٹ میں ہوتے ہوئے ایک ورڈ بن جائے گا اور یہ پورا ایکسپریشن پورا میکرو مل کے آپ کو ایک ورڈ ریٹرن کرے گا تو اس طرح سے یہ والا میکرو اے اور بی دو پیرامیٹر کو لے کر بی کو ہائی بائٹ میں اور اے کو لو بائٹ میں رکھتے ہوئے ورڈ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے ونڈوز کی جو ریئر ٹائپس ہیں بائٹ یا ورڈ ہے یہ نارملی ایک فائل میں ہوتی ہیں جو ایک ہیڈر فائل میں جو کہ ون ڈیف ڈاٹ ایچ کہلاتی ہے ایٹ لیسٹ جو کافی وائڈلی یوز کمپائلر اویلیبل ہے اس کے ساتھ یہ win def dot H file میں ہوتی ہیں windef.h means dot H means Windows definition dot H اسی فائل کے اندر کچھ اور ون تھرٹی ٹو بھی اویلیبل ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہم نے یہاں دو امپورٹنٹ ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں پہلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں if not defined if and def false یعنی اگر فالس نام کا defined directive defined sorry false نام کا آئیڈینٹیفائر پہلے سے ڈیفائنڈ نہیں ہے تو ڈیفائن فالس زیرو یعنی اگر فالس آلریڈی ڈیفائنڈ نہیں ہے تو اس کو ایز زیرو ڈیفائن کرو تو آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں فالس لکھا ہوا ہوگا وہ ایکچولی زیرو تصور ہوگا دوسری آپ ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اف ناٹ ڈیفائنڈ ٹرو اگر ٹرو پری پروسر ڈائریکٹو کے تھرو ڈیفائن نہیں ہوا ہوا یہ سمبل ڈیفائن نہیں ہے تو ٹرو کو ڈیفائن کیجیے as one define true to be one تو آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں ٹرو لکھا ہوا ہوگا وہ ایکچولی ون تصور ہوگا سو so, نیکسٹ چیز جو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اسرشنس آپ اپنے پروگرام میں ایک میکرو ہے شاید آپ نے ڈاس میں پروگرامنگ کرتے ہوئے سکسٹین بٹ پروگرامنگ میں یوز بھی کیا ہو آپ اسرٹ میکرو کے تھرو کوئی کنڈیشن بتا سکتے ہیں اور جو ہی وہ کنڈیشن فالس ہوگی رن ٹائم پہ تو کنڈیشن کے فالس ہوتے ہی آپ کا پروگرام نارملی ٹرمینیٹ کر جائے گا ابارٹ کر جائے گا اور ایک ایرر میسج پرنٹ کر دے گا کہ فلاں لائن پہ یہ ہوا ہے سو so دیکھتے ہیں کہ اس اسرشن کی حقیقت کیا ہے آپ کے پاس اسرٹ جو ہے بیسکلی ایک میکرو ہے جو ایک کنڈیشن لیتا ہے اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو یہ ٹرمینیٹ کر جاتا ہے آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ کر جاتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو اسرٹ میکرو کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہم بیسکلی اس وقت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اسرٹ میکرو ایکچولی لکھا کس طرح سے ہوا ہے آپ اسے خود سے دیکھ سکتے ہیں اسرٹ ڈاٹ ایچ فائل میں سے ہم ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنے جا رہے ہیں اگر آپ آپ نے پروگرام میں بہت سارے اسرٹس انکلوڈ کیے ہوئے ہیں بہت ساری اسرشنس لگائی ہوئی ہیں اس کام کے لیے کہ آپ کی کنڈیشن چیک ہوتی رہیں اور جو ہی کوئی کنڈیشن فالس ہوتی ہے ڈی بگنگ کے لیے بیسکلی کہ جو ہی کوئی کنڈیشن فالس ہو پروگرام ٹرمینیٹ کر جائے کہ اور یہ لائن نمبر وغیرہ پرنٹ کر دے تو آپ آپ نے پروگرام ڈیولپ کر لیا اس کے اندر آپ نے دو سو ایک میڈیم سائز پروگرام ہے اس کے اندر دو سو اصرشن لگی ہوئی ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب آپ جب فائنلی پروگرام ڈیولپ کر چکے ہیں تو آپ پروگرام کا کوڈ اوپن کریں سورس فائلز اور ہر سورس فائل میں سے جا کے ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیں کامنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں لیکن یہاں پہ پری پروسیسر ہماری ہیلپ کو آئے گا اگر آپ نے پروگرام میں N debug preprocessor identifier define کر دیتے ہیں تو تمام اسرٹ اسٹیٹمنٹ اسرٹ میکروز جو ہیں آپ کے پروگرام میں جہاں جہاں آپ نے اسرٹ کال کیا ہوا ہے وہ یوز لیس ہو جاتا ہے اس کا کوئی افیکٹ نہیں رہتا تو دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی اسرٹ ڈاٹ ایچ فائل ہے اس کے اندر کچھ اس طرح سے ڈیفینیشن ہوئی ہوئی ہے if def N debug اگر این ڈی بگ کا سمبل ڈیفائنڈ ہے تو define assert E X P کوئی ایکسپریشن کوئی ایک آرگومنٹ یہ میکرو ڈیفائن ہو رہا ہے ٹو بی وائڈ زیرو یہ وائڈ زیرو کیوں لکھا ہے کہ اٹ مینس نتنگ یعنی جہاں پہ اگر آپ نے این ڈی بگ پروگرام میں کہیں ڈیفائن کر دیا ہوا ہے ایسر ڈاٹ ایچ انکلوڈ کرنے سے پہلے تو کیا ہوگا آپ کے پروگرام میں کیونکہ این ڈی بگ ڈیفائنڈ ہوگا تو اب جو ہی یہ میکرو آپ کے پروگرام میں انکلوڈ ہوگا تو پری پروسر ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹ انکلوڈ کرے گا این ڈی بگ انکلوڈ کرنے سے پری پروسیسر اس اف ڈیف کی جو ٹرو پارٹ ہے اف ڈیف سے لے کر ایلس کے درمیان والا پارٹ آپ کے پروگرام میں انکلوڈ کر دے گا یعنی یہ simple N debug define کرنے سے اسرٹ کی ڈیفینیشن ہو جائے گی اسرٹ ایکسپینشن جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسرٹ ایکسپریشن ای ایکس پی اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی وائٹ زیرو جہاں جہاں آپ نے اسرٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ کوڈ جو پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیتا تھا ایرر میسجز دکھا دیتا تھا لائن نمبر پرنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ سمپلی وائڈ زیرو لکھا جائے گا جس کا کہ کوئی افیکٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ اپنے پروگرام میں کہیں بھی زیرو لکھتے ہیں zero semicolon so assert کا میکرو کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جائے گی یعنی ہم نے اپنے پروگرام کو کنڈیشنلی کمپائل کیا ہے این ڈی بگ موجود ہونے کی صورت میں میکرو کی ڈیفینیشن اور ہے اور ڈی بگ کی ڈیفینیشن موجود نہ ہونے کی صورت میں اگر این ڈی بگ آپ نے ڈیفائن نہیں کیا ہوا تو سرٹ کی ڈیفینیشن اور ہے ایک اگلی چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ سوئچ کیس اسٹیٹمنٹ ہے جب آپ ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ کر رہے ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ switch case is the heart of Windows programming آپ کی ون تھرٹی ٹو پروگرامنگ کا جو سورس کوڈ ہوتا ہے وہ نارملی ایک بڑی ساری سوئچ کے اسٹیٹمنٹ پہ مشتمل ہوتا ہے اس بارے میں صرف دو کامنٹس دینا ضروری سمجھتا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ سوئچ کا سنٹیکس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سوئچ کے اسٹیٹمنٹ میں آپ سوئچ کے کی ورڈ کے بعد سوئچ ویریبل دیتے ہیں سوئچ کے کی ورڈ کے بعد آپ سوئچ ویریبل دیتے ہیں یہ ویریبل ایک انٹیگرل ویریبل ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ جو کیس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہر کیس اسٹیٹمنٹ میں کیس کی ورڈ اور اس کے بعد ایک انٹیگرل ایکسپریشن ہونا ضروری ہے اور یہ انٹیگرل ایکسپریشن جو کیس کے بعد ہوگا اس کو کانسٹنٹ ہونا چاہیے اسے آپ کیس کانسٹنٹ یا کیس لیبل بولتے ہیں ملٹیپل کیس لیبلس اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور سوئچ کیس اسٹیٹمنٹ کی فنکشنالٹی تو آپ جانتے ہی ہوں گے جی آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں جو آپ کو ایڈوانسڈ ونڈوز پروگرامنگ میں ضرورت پڑے گی اس کی ہم تھوڑی سی بیس ابھی سے بنا لیتے ہیں ہم نے جب پوائنٹرز ٹو فنکشن کا ذکر کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ ایک چیز اسٹیک کا ذکر کیا تھا ہوتا یوں ہے کہ آپ کی جو مین اپلیکیشن ہے جو آپ کا مین پروگرام ہے جو فلو آف کنٹرول ہے جب کوئی فنکشن کال ہوتا ہے تو اس کو پاس کیے گئے تمام پیرامیٹر رکھ دیے جاتے ہیں اور فنکشن جب کال ہوتا ہے جب سی پی یو وہاں سے فنکشن کے اندر سے انسٹرکشن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فنکشن اسٹیک پہ موجود پیرامیٹرز کو یوز کرتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہونے کے بعد واپس اس جگہ ہی ریٹرن کرتا ہے جہاں سے وہ کال ہوا تھا تو اس کو یہ واپسی کا رستہ کون بتاتا ہے جی ہاں وہاں پہ بیس ایڈریس بھی اسٹیک پہ کاپی کیا جاتا ہے پیرامیٹرس اور بیس ایڈریس بھی اس بیس ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے فنکشن واپس پروگرام میں آتا ہے آپ کے پروگرام سے مراد آپ کے مین جہاں سے وہ کال ہوا تھا main execution flow of execution میں واپس آتا ہے اس کے علاوہ تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ جو لوکل ویریبلز آپ بناتے ہیں وہ بھی سارے اسٹیک کے اوپر بنتے ہیں اس سے اگلی بات انٹرسٹنگ ہے اسٹیک کے اوپر بننے والے لوکل ویریبلس آرگیومنٹس اور جو ریٹرن ایڈریس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جب فنکشن ریٹرن ہوتا ہے اس ریٹرن ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے واپس آپ کے پروگرام میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اس لیے اسٹیک کے اوپر موجود یہ تمام چیزیں ڈسٹرو یا واش کر دی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کس کو ہم نے کہا تھا کہ اسٹیک رول بیک کر دیا جاتا ہے یا ریوائنڈ کر لیا جاتا ہے اچھا یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک چھوٹا سا سوال اس میں آتا ہے آپ نے کوئی فنکشن کال کیا ہے سم جو دو پیرامیٹرز لیتا ہے انٹیجر انٹیجر اے اور انٹیجر بی تو اسٹیک کے اوپر جو ویریبل کاپی ہوں گے وہ پہلے اے کاپی کیا جائے گا یا بی کاپی کیا جائے گا یعنی اے کو پہلے کاپی کریں گے یا بی کو پہلے کاپی کریں گے جب فنکشن اس کو ڈیفینیٹلی کوڈ کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر فنکشن نے بھی دو ویریبل اسیوم کیے ہوئے تو اگر فنکشن بی کو اے اور اے کو بی سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ہو سکتا ہے ہم اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس آرڈر میں آپ اسٹیک پہ ویریبلس کو پش کریں یا کاپی کریں فنکشن کو اس آرڈر کا پتا ہونا چاہیے پہلی بات اور فنکشن اکارڈنگلی اسی آرڈر میں اس آرڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے فنکشن میں آپ آرگومنٹس ریٹریو کریں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ فنکشن سے ریٹرن کرتے ہیں آپ واپس آ گئے وہیں سے وہیں پہ جہاں پہ جہاں سے فنکشن کال ہوا تھا تو یہاں پہنچ کر ایکچولی اسٹیک کو ڈسٹرو کون کرے گا کیا آپ فنکشن میں ریٹرن کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اسٹیک کو ڈسٹروائے کر کے واش کر کے واپس آ جاتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ چکنے کے بعد جو فنکشن کا کالر ہے جہاں سے بھی آپ نے فنکشن کال کیا ہے وہ والا کوڈ جو فنکشن کا کالر ہے وہ اسٹیک کو واش کرے یہ جو کنسیڈریشن ہوتی ہیں انہیں آپ کالنگ کنوینشن کہتے ہیں بہت ساری کالنگ کنوینشن ایگزٹ کرتی ہیں کالنگ کنوینشن سے مراد ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کہ آرگومنٹ کس ترتیب میں اسٹیک کے اوپر پش کیے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اور اسٹیک بعد میں ڈسٹروائے کون کرتا ہے فنکشن یا اس کو کال کرنے والا یہ بہت اہم کانسپٹس ہیں ہم ان شاء اللہ ڈاؤن دا روڈ ان کانسیپٹس کو بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ اختتام کو پہنچا ہے اس میں ہم نے آ, کچھ اہم چیزیں پریکٹیکل چیزیں دیکھی ہیں بٹ وائز آپریٹرس اور میکروز ون تھرٹی ٹو کی فائلز میں سے ہم نے لائبریری فائلز میں سے ہیڈر فائلز میں سے ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی ہیں جو ہمیں بہت کام دیں گی اس کے علاوہ آخر میں ہم نے جو ہلکی سی جھلک کالنگ کنوینشنس کی دیکھی ہے اس کی ہمیں بہت ضرورت ہوگی ایسرٹ میکرو بھی ہم یوز کرتے رہیں گے جہاں کہیں بھی ہمیں پروگرام میں ایررز کو ٹریپ کرنا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ